الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد المجید اِن الشهور عند الله اتنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة قرم سبحان ربك رب رب العزة عما يصفون وسلام على على المرسلين والحمد لله العالمين اللهم صل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ جل شانہ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا بے شک اللہ جل شانہ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے فی کتاب اللہ اللہ کی مقرر کردہ کتاب کے اندر یوم خلق السماوات والارض اور یہ بارہ مہینوں کی تعداد اللہ شاہ کے ہاں کب سے ہے کہ جب سے اللہ جل شاہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے زمین اور آسمان کو پیدائش سے لے کر آج تک اللہ جل شاہ کے مقدار میں اور کتاب اللہ میں مہینوں کی تعداد بارہ ہے جن میں سے چار اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے ہیں وہ حرمت والے چار مہینے کون سے ہیں تین تو مسلسل ہیں اور ایک الگ ہے ذلحجہ محرم یہ تین حرمت والے مہینے ہیں اور عجب یہ الگ ہے یہ تین مہینے جو ذلقادہ ذقادہ ذلحجہ اور محرم یہ مسلسل آتے ہیں اور عجب ان سے پہلے رمضان سے آ جاتا ہے شعبان سے پہلے آ جاتا ہے چنانچہ حجت الوداع کے موقع پہ اللہ کے نبی کرم شاہ تسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ ان زمانہ قدستارہ کہ بے شک زمانہ گھومتے گھومتے دوبارہ لوٹ کر اپنی اصل حیرت پر آ گیا ہے یوم خلق السماوات والارض اس دن کی طرح کہ جس دن اللہ جل شاہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا کہ اللہ کے ہاں اس نہ شرح کے بارہ مہینے ہیں اللہ کے نبی کرم والے تسلیمات نے کیوں فرمایا اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ وہ دنوں کے اندر تغیر و تبدل کرتے رہتے تھے مرضی ہوتی تو ایک دن کا اضافہ کر لیتے کبھی آپس میں باہمی مشورے سے ایک دن کم کر لیتے اسی طرح سے جب انہوں نے اس دنوں کے اضافہ کیا یا دنوں کی کمی کی تو اس دنوں کے اضافہ کرنے کی وجہ سے اور دنوں کی کمی کرنے کی وجہ سے اب انہوں نے تو اپنے اندازے میں اپنے علم کے مطابق دنوں میں کمی کر لی لیکن باوجود اس کے کہ اہل عرب مشرقین تھے لیکن وہ حج تو کرتے تھے جو سنت ابراہیمی چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان کے جو مشرقین مکہ تھے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروکار ہیں قرآن نے آ کے تردید کی کہ نہیں حد ابراہیم علیہ السلام تو خالص اللہ کی طرف توحید کی طرف دعوت دینے والے تھے تم ان کے پیروکار نہیں ہو اگر ان کے پیروکار بننا ہے تو اس بت پرستی کو اور شرک کو چھوڑو لیکن حد ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقے سکھلا کے گئے حج کا طریقہ اور اسی طرح سے مہینوں کی حرمت کا تو یہ اہل عرب کے ہاں یہ تصور تھا زمانہ جاہلیت کے ہاں بھی حج ہوا کرتا تھا لیکن دنوں کے اس تغیر اور تبدل کی وجہ سے ہوا کیا کہ جو حج کی مقررہ تاریخ مثال کے طور پہ جو اللہ کے ہاں مقررہ تاریخ ہے جو اند اللہ حج کی تاریخ بنتی ہے جب وہ اسے تغیر و تبدل کرتے تو ظاہری بات ہے کہ وہ فرق پڑ جاتا اللہ کے نبی کرم علیہ سات تسلیمات نے حجت الوداع کے موقع فرمایا کہ آج اس سال زمانہ گھومتے گھومتے واپس اپنی اصل حیات پر آ گیا ہے یعنی جو انہوں نے کمی بیشی کی اس کی وجہ سے فرق پڑتا رہا پڑتا رہا پڑتا رہا لیکن جس دن سے اللہ جل شاہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے اس دن سے لے کر آج تک جو سالوں کی پیمائش ہے سالوں کی مقدار ہے اس میں جو خرابی آتی رہی اس خرابی آج ٹھیک ہو گئی ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی اکرم علیہ تسلیمات نے نو دس دس ہجری ہجری کو کو اللہ کے نبی کرم علیہ اسلام نے حج فرمایا نو ہجری کو اللہ کے نبی کرم علیہ تسلیمات نے خود حج نہیں فرمایا سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کرنے کے لیے حج کا امیر بنا کر بھیجا کیا وجہ تھی کیونکہ نو ہجری کو حج کی وہ مقدار وہ دن ابھی صحیح حالت میں نہیں آیا تھا وہ کب آیا وہ دس ہجری کو جس سال آقا علیہ سات تسلیمات نے خود بنفس نفیس حج فرمایا اس سال اللہ کے نبی کرم علیہ سات اسلام نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ گھومتے گھومتے اپنی اسی حیت پر واپس آ گیا ہے کہ جس دن سے اللہ جل شاہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا اور زمانے کی تخلیق کے اندر زمانے کے تقویم کے اندر جو خرابی اہل عرب کے ہاں دنوں کے گھڑانے بڑھانے سے اور دنوں کے کم کرنے سے پیدا ہوئی تھی وہ خرابی دور ہو گئی چنانچہ اگر جائزہ لیا جائے تقویم کا سالوں کا تو ہمیں انسانی تاریخ کے اندر تین طرح کے معیار نظر آتے ہیں بلکہ چار طرح کے زمانے کو ناپنے کے لیے جو سالوں کا تعین کیا جاتا ہے اور سال مقرر کیے جاتے ہیں اس میں پہلا معیار نظر آتا ہے کہ سورج کو بنیاد بنا کر سال ترتیب دیے جائیں مہینے مقرر کیے جائیں جو سورج اور زمین زمین گھوم رہی ہے سورج کے گرد اور سورج کے گرد زمین کا جو دائرہ لگتا ہے یہ تین سو پینسٹھ دن تقریباً تین سو چونسٹھ دن اور اٹھارہ گھنٹے تو تین سو چونسٹھ دن اور اٹھارہ گھنٹے کے اندر زمین یہ گھومنا شروع کرتی ہے اور سورج کے گرد ایک مدار کے اندر اپنا چکر پورا کرتی ہے زمین کی اس حرکت کے اعتبار سے سال کا ترتیب دیا جانا یہ سورج کے اعتبار سے سالوں کا ترتیب دینا ہے دوسرا طریقہ سال کا مقرر کرنے کا وہ چاند ہے جیسا کہ اسلامی نظام الاوقات میں ہوتا ہے کہ چاند کو معیار بنا کر مہینے مقرر کیے جاتے ہیں تیسرا طریقہ سورج اور چاند دونوں کا ہے سورج کو بھی معیار بنایا جائے ساتھ میں چاند کو بھی معیار بنایا جائے دونوں کو معیار بنایا جائے جیسے ہندوؤں کا کیلنڈر ہے چوتھا طریقہ ستاروں کے لحاظ سے ہے جیسے علم نجوم والے ستاروں کی چال کے اعتبار سے مہینے بناتے ہیں اور مختلف برج مقرر کرتے ہیں اور اس کے اعتبار سے سال بناتے ہیں چنانچہ اس وقت ہمارے زمانے کے اندر جو مختلف کیلنڈر استعمال ہو رہے ہیں اگر ان کا مختصر جائزہ لیا جائے تو جو اس وقت مروجہ کیلنڈر جو ہمارے ہاں انگریزی کیلنڈر کہلاتا ہے جس میں جنوری فروری مارچ اپریل یہ مہینے آتے ہیں اس کیلنڈر کا نام ہے گریگورین کیلنڈر یہ سورج کے اعتبار سے دوسرا تقویم اور نظام الاوقات سالوں کا وہ ہے ہجری تقویم چاند کے اعتبار سے سن ہجری کے لحاظ سے مہینوں کا مقرر کرنا یہ اللہ جل شاہ کی طرف سے مقرر کیے گئے مہینے ہیں اس کے علاوہ بے شمار کیلنڈر اور تقویمات اس وقت دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں مثلا ہندوؤں کا کیلنڈر یہودیوں کا calendar Julian calendar Chinese calendar فارسی calendar Ethiopian calendar Thai calendar یہ سارے کے سارے وہ کیلنڈر ہیں کہ جو سورج کے لحاظ سے مہینوں کے انہوں نے تعداد اور مہینوں کی تعداد سب میں بارہ ہی ہیں لیکن دنوں کا کچھ فرق ہے دنوں کی مقدار کا فرق ہے مہینوں کے ناموں کا فرق ہے لیکن اگر سب سے کثیر الاستعمال پوری دنیا کے اندر اگر کیلنڈر کو دیکھا جائے تو وہ ہجری تقویم ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید انگریزی تقویم زیادہ استعمال ہوتی ہے ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو اس انگریزی کیلنڈر کا رواج ہے لیکن یہود جو ہیں یہودی جو ہیں وہ اس کیلنڈر کو استعمال نہیں کرتے وہ ہیبریو کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے عیسائیوں کے اندر سے جو کیتھولسٹ ہیں وہ جولین کیلنڈر کو استعمال کرتے ہیں وہ بھی گریگورین کیلنڈر کو استعمال نہیں کرتے بہرحال مسلمان بحثیت مجموعی مسلمانوں کے اندر حجر تقویم کا رواج ہے ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر کثیر الاستعمال ہونے والے کیلنڈر ہے تو وہ دو ہیں پہلا تو تقویم ہے اور دوسرا یہ انگریزی کیلنڈر جس کو گریگورین کیلنڈر کہا جاتا ہے ہجر تقویم کے اندر محرم کے لحاظ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کا دوسرا مہینہ سفر ہے سفر کے نام کے ساتھ اگر آپ کیلنڈر میں دیکھیں تو سفر مظفر لکھا ہوتا ہے یہ مظفر کیوں لکھا ہوتا ہے مظفر اس سے لکھا ہوتا ہے کہ مظفر کا مطلب ہے کامیابی والا جو کامیابی کامیابی کرا پایا گیا خیریت سے گزارا گیا یا کامیابی کا وقت تو سفر کے ساتھ مظفر لگانے کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ زمانہ جاہلیت کے وہ توہمات ہیں جو ہم مسلمانوں میں بدستور رائج ہیں اس مہینے کا اصل نام صرف سفر ہے یہ مظفر جو لوگوں نے لگا لیا وہ اپنے اس ان توہمات کی بنا پہ لگا لیا جو زمانہ جاہلیت سے اہل عرب میں چلے آ رہے تھے اور ہمارے ہاں انہوں نے آ کے اسی طرح شدت کے ساتھ پھیل گئے اور اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا زمانہ جاہلیت کے حوالے سے اگر جائزہ لیا جائے اہل عرب کا کہ اہل عرب میں کیا کیا توہمات تھے تو اہل عرب کے اندر ایک رسم تھی جس کو نسی کہا جاتا تھا یہ نسی کی رسم کیا تھی جو حرمت والے چار مہینے تھے اہل عرب کرتے کیا تھے کہ جب کبھی ان کا جنگ کرنے کا ارادہ ہوتا کسی قبیلے کے ساتھ جنگ کرنے کی ضرورت پڑ جاتی اور حرمت والے مہینے آ رہے ہوتے تو وہ ان کا سردار اٹھ کر اعلان کرتا کہ اس سال جو حرمت والے چار مہینے ہیں ان میں سے ہم محرم کو حرمت والے مہینوں میں سے نکال رہے ہیں اور سفر اس دف اس, اس سال جو ہے وہ حرمت ملا مہینہ ہوگا اور محرم میں ہم جنگ کریں گے کبھی ان کا دل کرتا تو وہ رجب میں جنگ کرنی ہے تو اعلان کر دیتے کہ اس سال جو ہے وہ رجب حرمت والا مہینہ نہیں ہے اس کی جگہ سفر حرمت والا مہینہ ہوگا تو اس کھیل تماشے کا نام تھا نسی قرآن کریم کے اندر اللہ جل شاہ نے شاہ فرمایا کہ زیادت کہ بے شک کی جو نسی کا طریقہ ہے یہ تو یہ اپنے کفر کے اندر زیادتی کر رہے ہیں کسی سردار کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقرر کردہ مہینوں کو کھیل تماشا بنا لے کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کو وہ کھیل تماشا بنا لے اور اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر تبدیلی کرے اللہ نے کسی کو حق نہیں دیا اللہ نے فرمایا کہ کہ گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا جنہوں نے کفر کیا ایک سال وہ ان مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال جو ہے وہ ان مہینوں کو حرام کر لیتے ہیں اہل عرب کے ہاں سفر کے مہینے کے بارے میں عام تصور یہ تھا کہ اس میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں پریشانیاں نازل ہوتی ہیں اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ پیٹ کی جتنی بیماریاں ہیں اس کا تعلق بھی سفر کے مہینے سے اسی طرح یرکان کا مریض یرکان کا مرض ان کا اعتقاد تھا کہ یرکان کا جو مرض ہوتا ہے یہ سفر کے مہینے میں اترتا ہے اور پھر سارا سال پھیلتا رہتا ہے موجودہ زمانے کے اگر توہمات کو دیکھیں اور اہل عرب کے توہمات دیکھیں تو سچی بات یہ ہے کہ اہل عرب کے توہمات تو بہت کم تھے لیکن ہمارے موجودہ زمانے کے توہمات تو علامان والحفیظ اصل وجہ کیا ہے ان توہمات کی مثال کے طور پہ ہمارے ہاں نحوست کا تصور اور کسی شے کو منحوس سمجھنے کا تصور یہ اتنی شدت سے پھیلا ہوا ہے کہ علامان الحفیظ وہ کیسے اصل وجہ نحوست کی سمجھنے کی کیا ہے کہ مسئلہ نحوست کا یا رسومات کا بات کا ہے پہلا مسئلہ ہمارا اپنا ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ انسان کی عادت ہے کہ انسان اپنی غلطی خود نہیں مانتا انسان سے جب غلطی ہوتی ہے نا تو انسان کا جو نفس ہے نا وہ سیدھا سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اپنی غلطی نہیں مانتا وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی غلطی کا ملبہ کسی دوسری شے پہ ڈالتا ہے کرتوت ہمارے ہوتے ہیں ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ جل شاہ کی طرف سے فیصلے ہماری بدامالی کی وجہ سے آتے ہیں اور ہم نحوس ٹھہرا لیتے ہیں کبھی بہو میں کبھی بچی میں کبھی کسی اور شے میں اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنا قصور اپنے گناہوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں ایک حبشی جا رہا تھا اس نے کبھی شیشہ نہیں دیکھا تھا جاتے جاتے گزرتے گزرتے اس کو ایک شیشہ گرا نظر آیا تو اس کا دل جا کے دیکھوں یہ کیا چیز گری ہوئی ہے جب اس نے اس کو اٹھایا تو اس میں اس کو اپنی شکل نظر آئی اب جب شکل نظر آئی تو چونکہ کبھی زندگی میں شیشہ دیکھا نہیں تھا تو اس نے کیا کیا کہ شیشے کو جب دیکھا تو کہا کہ تو اتنا کالا ہے شیشے اور اتنا تو برا ہے تجھے زمین پہ گرا ہونا چاہیے تھا یہ کہہ کہ اس نے شیشے کو دوبارہ گرا دیا اصل برا شیشہ نہیں تھا شیشے نے اس کو صرف آئینہ دکھایا تھا اصل میں تو اس نے شیشے نے اس کو اپنی شکل دکھائی تھی یہی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جس وقت کاروبار کے اندر کاروبار چل نہیں رہا ہوتا نا تو لوگ کہتے ہیں کاروبار پہ بندش ہوئی ہوئی ہے عاملوں کے پاس جائیں گے تو عامل بھی ایک سے بڑھ کر ایک بیٹھے ہوئے ہیں ایمان کے لٹیرے ہیں سارے عامل برے نہیں ہوتے لیکن اگر سو عامل ہے نا تو سو میں سے اٹھانوے عامل ایسے ہیں کہ جو علامان والحفیظ خود بھی ایمان خراب کریں گے دوسرے آنے والے کا ایمان بھی خراب کریں گے جادو برحق ہے نظر لگنا بھی برحق ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے اوپر کسی نے بندش کرائی ہوئی ہے اس لیے آپ کا کاروبار نہیں چل رہا اللہ اللہ کاروبار چلانا چاہے کیا مطلب بندش کا کہ کیا اللہ کاروبار چلانا چاہتا ہے اور فلاں بندے نے روک دیا یہ تو کفر ہے اچھا اللہ نہیں چلانا چاہتا فلاں بندہ ذریعہ بن گیا اللہ نہیں چلانا چاہتا تو اللہ سے مانگو نا اللہ کے آگے گڑاؤ فلاں بندہ کی کا عمل فلاں بندے کا جادو اگر موافقت میں آ گیا تو اللہ اللہ ربی لا شریک بھی شیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا جملہ ہے اللہ آپ میرے رب ہیں لا شریک بھی شیا میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہم عاملوں کو اور اس جادوگر کو جس نے اگر جادو کیا بھی ہے تو یاد رکھیں جادو کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی زہر دے رہا ہے ایک آدمی نے اگر جادو کیا ہے کسی پر تو اس نے زہر استعمال کیا ہے آپ کو مارنے کے لیے اب زہر کے اندر تاثیر اللہ نے رکھی ہے جادو کے اندر تاثیر ہلاکت کی اللہ نے رکھی ہے لیکن جادو خدا تو نہیں ہے جادوگر کوئی مارنا چاہے کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اللہ کا امر نہیں ہے جادوگر کچھ نہیں کر سکتا لامان کوئی روکنے والا نہیں ہے جو اللہ دے والا لما منا کوئی دینے والا نہیں ہے جب اللہ روک دے جب اللہ کا فیصلہ نہیں ہے کسی امر کے بارے میں چاہے لاکھ تعویذ لے لیں چاہے لاکھ حاملوں کے پاس جائے اور یہاں پہ تو اشتہار ہی یہ دیتے ہیں چوبیس گھنٹے میں ناممکن کام شرطیا ہو جائے گا لا حول ولا قوت جیسے خدا یہ من نے کیسے چوبیس گھنٹے میں شکیہ کام کر سکتے ہیں جب تک اللہ کا عزت نہیں ہے اور جو جانے والا ہوتا ہے وہ بھی یہ سمجھ کے جا رہا ہوتا ہے ہاں میرا کام تو پکا ہو جائے گا بس تعویز دکھ دیا ہے اس نے بس اب تو بس میرا کاروبار چمکے گا چمکے گا نماز پڑھنی نہیں ہے اللہ کے دین پہ عمل کرنا نہیں ہے شریعت کے کامات کو پورا کرنا نہیں ہے اور ہم تعویذات اور نقوش کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں تو پہلے دور کے اندر بھی اور آج کے دور کے اندر بھی یہ جو نحوست ہے یہ بھی ایسی چیز ہے ہمارے اپنے قصور ہوتے ہیں اپنے اعمال ہوتے ہیں اور ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ تمہاری نوسط کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تمہارے نوسط کی وجہ سے گھر میں بے برکتی ہے یہ نہیں دیکھتے کہ گھر میں اٹھ کے کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا یہ نہیں دیکھتے کہ گھر میں ٹی وی چل رہا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ گھر میں بے حیائی ہے پردہ نہیں ہے یہ نہیں دیکھیں گے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ گھر میں بے برکتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام جس وقت سورہ یاسین کے اندر تذکر آتا ہے کہ جس وقت انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کی تو اس وقت بعض فصل نے لکھا ہے کہ قوم میں قحط پڑا ہوا تھا تو قوم نے آگے سے کہا کہ کالو انا تو پین یہ جو ہمارے پر قحط آیا نا یہ تمہاری وجہ سے آیا لن تن اگر تم باز نہ آئے نہمن ہم تمہیں سنسار کریں گے ضرور بے ضرور یا ہماری طرف سے تم کو درد دینے والا عذاب چھوئے گا انبیاء نے کہا کالو تمہاری نحوست ہے یہ تمہارے ساتھ ہے تمہارے اعمال کی نحوست ہے جس کی وجہ سے کہت نہیں کہت آیا ہوا ہے اسی طرح سے دوسرے مقام پہ قینا بکا رکمل کہ تمہاری نحوست کی وجہ سے جو اللہ کے ہاں علم میں ہے یہ بے برکتی ہے تو بے برکتی اور نحوست اصل بے عملی کی ہوتی ہے شریعت پہ نہ چلنے کی ہوتی ہے اللہ کے حکموں کو توڑنے کی ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا طرز عمل دیکھیے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں حضرت جونس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ جل شاہ نے جو آدم علیہ السلام سے گندم کا جو کھانا تھا وہ بھول کے طور پہ تھا کسدر نہیں تھا بھول کے طور پہ تھا لیکن اس کے باوجود کیا کہا کہ رب بنا غلام اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا یہ ہمیں سکھلانے کے لیے تھا کہ اعتراف قصور کرنا یہ بندگی ہے اپنی غلطی کو مان لینا یہ بندگی ہے علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جا کے کوئی عذر اور دلیلیں نہیں دی لا الہ الا انی من الظالمین کہا اگرچہ معصوم تھے تو معافی مانگ لینا یہ انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ طریقہ سکھلایا کہ غلطی ہو جائے تو تم اپنے قصور کو دیکھو غلطی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لو حضرت شیخ عبد جلانی رحمت اللہ علیہ کی مناجات میں اس جملہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ دعا مانگتے رہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے تو مجھے بخش دے تو مجھے بخش دے اور پھر بخشتے بخشتے دعا مانگتے مانگتے یہ کہنے لگے خدا بندہ ببخشت اے یا خدا تو مجھے معاف کر دے وہ اگر مستوجب اقوبتم اگر میں آپ کے عذاب کا قیامت کے دن مستحق ہوں مرا روز قیامت نابینا برنگیز اے میرے اللہ مجھے قیامت کے دن نابینا اٹھانا کہ میں نیک لوگوں کے آگے شرمسار نہ ہو سکوں تو اپنی غلطی کا اعتراف غلطی نہ ہو تو انسان اپنی حضرت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو جو انسان اللہ کے قرب پاتا جاتا ہے تو اس کے مقرب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کو اپنی نیکیاں بھی گناہ نظر آتے ہیں اور جو جو انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کو اپنے گناہ نظر ہی نہیں آتے اپنی غلطیاں نظر ہی نہیں آتی ہمارے ہاں ماہ سفر کے اعتبار سے ایک تصور ہے کہ ماہ سفر یہ نحوست والا مہینہ ہے اور اس میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس میں جو شادی ہو وہ ناکام جاتی ہے اسی طرح ماہ سفر کے جو پہلے تیرہ دن ہیں ان کو تیرہ تیزی کے نام سے بعض علاقوں میں پکارا جاتا ہے کہ پہلے تیرہ دن بہت بھاری ہیں یہ جو نحوست کا تصور ہمارے ہاں ہے اہل عرب کے ہاں اس وقت ان کے ہاں بھی تھا جیسے میں نے پیچھے بھی عرض کیا چنانچہ اللہ کے نبی اکرم علیہ تسلیمات نے اس نحوست کے تصور کے طور تردید کے طور پہ ایک نہیں کئی جگہ واضح ارشاد فرمایا ارشاد نبوی ہے کہ لا ادوا ولا طیرتا ولا حامتا ولا سفر بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کرم علیہ صلاحت اسلام کا ارشاد ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ولا طیرتا اور نہ ہی کوئی نحوست کوئی شے ہے ولا ہامتا اور نہ ہی پرندے سے بدشگونی لینا کوئی شے ہے ولا سفرا اور نہ ہی سفر کی نحوست کوئی شے ہے اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں فرمایا کہ لا ادوا ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ولا ہاما اور نہ ہی پرندے کی نحوست ہے ولا ولا سفرا نہ ہی غول کی نحوست ہے اور نہ ہی سفر کی نحوست ہے اسی طرح اس بازار کی روایت ہے کہ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ شاید فرمایا کہ لئیسا منا وہ شخص مسلمانوں میں سے نہیں یعنی کیا مطلب اس کا طریقہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے من تپیرا جو نحوست مراد لے کسی چیز کو سبز قدم برا سمجھے وہ تو یہ رہو یا اس کے لیے برا سمجھا جائے کسی دوسرے کے لیے برا سمجھے وہ یا کہانت کرے یا کہانت کیا جائے کہانت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کسی سے غیب کی باتیں دریافت کرنا آگے کیا ہوگا کل کیا ہوگا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا یہ اخبارات بھرے میں کھولیں آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا یہ کہانت کی چیزیں ہیں علم نجوم ہے او سہارا یا جادو کیا اور سہر لہو یا اس کے لیے جادو کیا تو فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اور فرمایا اشاعت کہ من عقدہ عقدتن جو کہ گرا باندھے اور قال یا فرمایا کہ من عقدہ عقدتن ومن اتا کاہنن جو کسی جادوگر کے پاس آئے کسی نجومی کے پاس آئے فصدقہ اور اس تجرمی کی تصدیق کرے بما یقول جو وہ کہتا ہے فقط کفرا اس نے کفر کیا انکار کیا بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کرم علیہ صاحب اسلام فرماتے ہیں کہ جو میرے پر وہی تاری گئی اس نے اس کا انکار کیا جو کسی نجومی کے پاس کیا اسی طرح سے بد فالی فال نکلوانا طوطے سے چاہے فعال نکلوایا جائے قرآن مجید سے فال نکلوایا جائے یہ فعال نکلوانا بھی منع ہے قرآن کریم کے اندر جو محرمات ذکر کرتے ہوئے اللہ نے سے کے انتخلام تم وہ پہلے زمانہ جاہلیت میں تینوں سے فال نکالا کرتے تھے تیروں کے اوپر ہاں لکھا ہوتا تھا یہ نام لکھا ہوتا تھا یہ اللہ لکھا ہوتا تھا جب وہ کسی کام کرنے کا ارادہ کرتے تو وہ تینوں سے ٹھا کے دیکھتے کہ دیکھو کس تین میں کیا نکلتا ہے جو نکلتا ہے اس طرح کرو تو ذالکم فسق قرآن نے کہا کہ یہ فسق ہے گناہ ہے اسی طرح صحابہ کرام اتمین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بعض اوقات جسم بات کا مفہوم ہے مسلم احمد بن امبل کی روایت ہے کہ بعض اوقات کوئی پرندہ اڑتا ہے یا کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے اور ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کوئی ہمارے ساتھ اب اچھا نہیں ہوگا بدفالی کا خیال آتا ہے بدشگونی کا خیال آتا ہے تو اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الطیرۃ الشرکن بدشگونی مراد دینا یہ شرک ہے صحابہ کرام اجمعین نے پوچھا دوسری روایت میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ کہ اس کی تلافی کیا ہو تو فرمایا کہ اللہ اللہ خیر اللہ خیر اگر کوئی شخص کسی کے بدشگونی کا یا بدفعلی کا دل میں خیال گزرے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھ لے کہ اللہ خیرہ اللہ کوئی خیر نہیں ہے اللہ خیر مگر جو خیر آپ ہی کی طرف سے ہو ولا اللہ کا اور کوئی بدشگنی نہیں ہے مگر جو آپ ہی کی طرف سے بدشگنی ہو یعنی جو برا آپ ہی کی طرف سے ہو ولا اللہ اور آپ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ایک بد فالی اور ایک نیک فال نیک فال کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے لیے آپ نے اس چیز کو اپنے لکی سمجھا اچھا سمجھا کہ میں یہ چیز اختیار کر رہا ہوں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا اس نیک فالی کا کیا تصور ہے حدیث مبارکہ میں ابن ماجہ کی روایت ہے کہ کان نبی صلی اللہ تعالی وسلم کہ نبی کرم السلام نیک فال کو پسند کرتے تھے یو نبی اکرم علیہ السلام پسند فرمایا ہے نیک فال کو وہ یکرا لیکن برا شگون لینے کو منع فرمایا نیک فال لینے سے کیا مراد ہے بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ لا قیرہ بس شگونی کوئی چیز نہیں ہے وہ خیر الفال اور نیک فال مراد لینا بہتر ہے اچھا ہے قالو صحابہ نے پوچھا کہ یا یہ نیک فال مراد دینا کیا ہے قالا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک فال سے کیا مراد ہے الکلمت الصالحہ اچھا اچھا جملہ جملہ وہ ہے نیک فال یسما ماں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی اچھا جملہ سنتا ہے تو اس سے اپنے لیے اچھا سمجھے مثال کے طور پر اسی کی وضاحت دوسری روایت میں شریف کی میں ملتی ہے کہ نبی کرم علیہ السلام نے کہ نبی کرم اللہ کان آج بہ نبی صاحب فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص اپنی حاجت کے لیے نکلے اور کوئی شخص اس کو آگے سے کہے کہ یا راشد یا نجی یعنی جب کوئی شخص نکلے اور آگے سے کوئی اس کو اچھا جملہ دعائیا جملہ کہتا ہے اللہ خیر کرے اللہ آپ کے ساتھ بہتر کرے یا تم کامیاب ہو تو یہ جملہ یہ ہے مراد نیک فال سے کسی کو کوئی اچھا جملہ کہنا کہ اللہ تمہارے ساتھ اچھا کرے تو نیک فال میں در حقیقت وہ اللہ کے ساتھ گمان کر رہا ہے کہ یا اللہ آپ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیجیے گا اور آپ اس کو کامیاب کیجیے گا یہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہے آپ اس مقصد میں اس کو کامیاب کیجیے گا لیکن جو بدشگونی ہے کسی چیز کو برا سمجھنا اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے کوئی شے بری نہیں ہمارے ہاں زمانے کو بھی برا سمجھا جاتا ہے دنوں کو بھی بعض دنوں کو بھی لوگ برا سمجھتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ سفر کے دن یا اس طرح سے محرم کے دس دن اللہ شاہ قرآن کریم میں شاہ فرماتا ہے کہ ما یا اللہ کہ کفار کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کیا کہ نموت و نحیا مگر ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں یعنی ختم ہو جائیں گے دہر تو کفار کہتے ہیں کہ ہمیں زمانے نے ہلاک کر دیا یعنی اپنی وہ ہلاکت کو زمانے کی طرف منسوخ کرتے ہیں کہ زمانے وقت بہت برا آیا تھا اسے ہم اردو بھی کہہ دیتے ہیں کہ فلانے کا وقت بہت برا آیا تھا تو وقت کو برا بھلا کہنا زمانے کو برا بلا کہنا اس کو منع کیا گیا حدیث بخاری شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی کرم علیہ السلام حدیث قدسی ہے کہ فرمایا قال اللہ عز و جل اللہ جل شان و شاد فرماتا ہے کہ یؤذینی ابن آدم ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے تکلیف دیتا ہے یا سب الدہر زمانے کو برا بھلا کہتا ہے وہ انت دہر اور حال یہ ہے کہ زمانہ میں خود ہوں میرے ہاتھ میں زمانے کی کنجی ہے اقلب اللیل والنہار دن اور رات کو میں ہی بدلتا ہوں اسی طرح مسلم احمد کی روایت ہے کہ انت دار اللہ فرماتا ہے کہ زمانہ میں خود ہوں الایام والیالی لی دن اور رات میرے ہی بنائے ہوئے ہیں اور جد دوہا میں ہی ان کو آگے پیچھے کرتا ہوں وآتی بملوکن بعد ملوکن اور میں ہی ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ لے کر آتا ہوں تو نحوست سمجھنا زمانے کے اندر یہ تو اللہ کی طرف نسبت جا رہی ہے اسی لیے منع فرمایا کہ نحوست کوئی نہیں ہے ایک بادشاہ کا واقعہ ہے ایک بادشاہ نے اپنے غلام کو کہا کہ تو بڑا منحوس ہے تو مجھے صبح صبح شکل نہ دکھایا کر کیونکہ جس دن تو مجھے شکل دکھاتا ہے اس دن میرا سارا دن منحوس گزرتا ہے تو وہ غلام تو تھا وہ اس کو منع کیا ہوا تھا کہ تم نے مجھے صبح اپنی شکل نہیں دکھانی اتفاقاً ایک دن کیا ہوا کہ اس غلام کو خیال نہیں رہا اور وہ صبح صبح بادشاہ کے سامنے آ گیا بادشاہ نے جب اس کو صبح صبح دیکھا تو بول پڑا کہ تم منہوس آدمی میرے سامنے صبح صبح آ گیا ہے اور اب میرا سا جب منحوس گزرے گا تو اس سزا میں بادشاہ نے کیا دیا اس کو حکم کے اس پاروں کو کہا کہ اس کو کوڑے لگاؤ اور شام تک اس کو بھوکا پیاسا رکھو اور قید میں رکھو جب شام کو اس کے سامنے لائے گئے تو اس غلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ مجھے منحوس سمجھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ منحوس میں نہیں منحوس کوئی اور ہے بادشاہ نے کہا کیا کون منحوس ہے کہا کہ آپ مجھے منحوس سمجھتے تھے لیکن میرا چہرہ دیکھنے کے باوجود آپ کا سارا دن خیریت سے گزرا لیکن میں نے آج صبح صبح آپ کا چہرہ دیکھ لیا تھا میرا سارا دن کوڑوں میں گزرا منحوس میں نہیں منحوس تو کوئی اور ہے بادشاہ کی بات سمجھ میں آ گئی تو اس نے اس کو رہا کر دیا کہ واقعی نحوست جو ہے یہ تو ہمارے اتنے ذہن کی بات ہمارے ہاں چند چیزیں جو منحوس سمجھ جاتی ہیں اور جو برا فال سمجھا جاتا ہے میں مخصر ان کا تذکرہ کرتا جاتا ہوں ان سب سے ہمیں توبہ کرنی ہے اور اپنی اصلاح کرنی ہے مثلاً قرآن کریم سے فال نکلوانا یہ درست نہیں ہے اسی طرح سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کبوتر پالنے سے بلائیں ٹلتی ہیں بلائیں کبوتروں کے پالنے سے نہیں ٹلتی بلائیں اللہ کے ٹالنے سے چلتی ہیں جب اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے سر جھکایا جائے اسی طرح سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں اگر رکھے ہیں جادو نہیں ہوتا یہ بھی صرف اور صرف وہم ہے اور من گھڑت بات ہے اسی طرح ہمارے ہاں ایک عام کانسیپٹ ہے کوا بولے تو گھر میں مہمان آئے گا ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہے تو کہیں سے پیسے ملیں گے آگ پھڑک رہی ہے تو کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آئے گا یہ سب کے سب توہمات ہیں کچھ ہمارے یہاں ہندو مذہب سے آ گئے اور کچھ مسلمانوں نے دیکھا دیکھی بنا لیے اسی طرح سے اصل اور مغرب کے درمیان میں کھانا کھانا کو برا سمجھنا پیچھے سے کوئی آواز دے کے بلا لے تو برا سمجھنا کالی بلی آگے سے گزر جائے تو نحوس سمجھنا کہ اب تو کوئی حادثہ پیش آئے گا ہی آئے گا یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جس کو نبی کرم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سمجھنا شرک ہے اسی طرح سے کالی بلی کے حوالے سے ہی کہ بلاؤں کو ٹالنا ہے تو کالا بکرا دینا ہے اور کالا مرغا دینا ہے یہ اللہ معاف کرے اس قدر یعنی عوام کے اندر اتنا عجیب راس غلط عقیدہ آ گیا ہوا ہے کہ جی صدقہ تو دینا ہے لیکن دینا صرف بکرا ہی ہے یہ ایسی شریعت میں کوئی بات نہیں نہ کالا بکرے نے کوئی جا کے بلاؤں کو خاص ٹالنا ہوتا ہے نہ کالی مرغین ٹالنا ہوتا ہے ٹالنے والی شاید صدقہ ہے حدیث میں صدقے کا تذکر آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے بکرے کا ذکر نہیں آتا کہ خاص ہی دو گے تو بلا ٹلے گی بس مطلب صدقہ کرو اللہ کے راستے میں صدقہ کرو اللہ کے راستے میں خیرات کرو وہ چاہے بکرے کی شکل میں ہو چاہے پیسے کی شکل میں ہو چاہے کپڑوں کی شکل میں ہو چاہے کسی بھی شکل میں ہو اسی طرح سے کچھ گھر میں بیماری آئی ہے تکلیف آئی ہے تو گھر میں خون بہنا چاہیے کسی جانور کا خون بہاؤ تاکہ جو ہے نا وہ بلائیں ٹریں یہ بھی صرف من گھڑت بات ہے اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے یہ ہندوؤں کے یہاں سے آیا ہندوؤں کے ہاں کیا تھا کہ جب کوئی مصیبت آئے نا تو اپنے دیوی دیوتاؤں کے آگے نا وہ جانور کاٹتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خون جو ہے نا اس سے بلائیں ٹلیں گی ہم چونکہ ہندوؤں کے ساتھ ایک عرصہ رہے ہیں معاشرہ ہمارا تو ہم نے بہت ساری چیزیں غیر محسوس طریقے پہ ہندوؤں سے لے لی یہ بھی انہی میں سے ہے خون نے خون کا گرنا گھر میں کوئی ضروری نہیں صدقہ دیں اللہ کے راستے میں صدقہ دیں جیسے مرضی دینا دیں صدقہ اللہ کے راستے میں دینا ہے اللہ کو پہنچنا ہے اور اللہ نے مصیبت کو ٹالنا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے بالکل ٹالتا ہے لیکن جو بھی صدقہ ہو خاص بکرا دینا وہ بھی کالے رنگ کا دینا خاص مرغی دینا وہ بھی کالے رنگ کی ہونی چاہیے اسی طرح سے رات کو ناخن کاٹنا برا سمجھنا رات کو آئینہ دیکھنا برا سمجھنا کتا روئے آسمان کی طرف منہ دیکھ کر اس کو برا سمجھنا کہ آپ کو مصیبت آئے گی جوتی الٹی پڑی ہو تو جی اس کی نحوست اوپر جاتی ہے اسی طرح سے جا نماز پہ جب نماز پڑھیں تو جس کو کونا الٹا کر دو ورنہ شیطان نماز پڑھتا ہے شیطان کو نماز پڑھنا اس کو پڑھنی ہوتی تو وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کر لیتا اتنا نمازی نہیں ہے شیطان اسی طرح سے فوت شدہ لوگوں کے کپڑوں کو استعمال سمجھنے میں نحوست سمجھنا کوئی فوت ہو گیا ہے اس کپڑوں کا استعمال نہ کرو پھینک دو ورنہ تمہیں جلدی موت آ جائے گی مر جاؤ گے یہ سب کے سب بدشگونی والی چیزیں ہیں کہ جن کو شریعت نے منع کیا گیا ہے اسی طرح قرآن مجید کے نیچے سے دلہن کا گزارنا یہ صرف رسم بن گئی ہے قرآن مجید کے نیچے سے دلہن کو ایسی دلہن کو گزاریں گے جو بے پردہ ہوگی اور بے پردہ دلہن کے ساتھ کیا برکت آئے گی برکت تو آئے گی شریعت پر عمل کرنے سے شادی میں جی بھر کے ناچ گانا ہو رہا ہے دنیا جہاں کی خرافات ہو رہی ہیں اور آخر میں اپنا اسلام سلامت رکھنے کے لیے جی اوپر قرآن مجید کے نیچے سے دلہن گزار دو برکت قرآن مجید کے نیچے سے گزروانے میں نہیں آتی برکت قرآن پر عمل کرنے سے آتی اسی طرح کسی عورت کے ہاں سے لڑکیاں لڑکیاں پیدا ہوں اس کو منحوس سمجھنا اور پھر خود لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھنا علمان والحفیظ جو شخص لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھتا ہے وہ ہندوؤں والا کام کر رہا ہے لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھنا یہ ہندوؤں کا کام تھا یہ مشرقین کا کام تھا جو مشرقین مکہ تھے جو بچی کی پیدائش کے اوپر بچی کو زندہ درگور کر دیتے تھے ممکن ہے آپ کہیں کہ جی اب تو زمانہ جدید ہو گیا ہے اب تو لوگ ایسے نہیں کرتے یہ آپ کے لاہور ہمارے لاہور کی بات ہے لاہور کے اندر شاہدرہ کے علاقے کے اندر کئی علاقے ایسے ہیں کئی علاقے شاہدرہ کے علاقے کے اندر کئی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں بچی پیدا ہوتی ہے تو انہوں نے بچی کو مارنے کا نیا طریقہ کیا نکالا ہوا ہے کہ ایک دن کی بچی کو اوپر کپڑے اتار کے چھت پہ ڈال دیں گے اور وہ ساری رات بچی ٹھٹرتے ٹھٹرتے بچی مر جائے گی کہ بچی کو زندہ گدگور کرنے کا نیا طریقہ نکالا ہوا ہے اسی لاہور کی بات کر درندے انسان ہیں کہ ایک معصوم بچی کو پیدائش کے اوپر اتنا برا سمجھتے ہیں بقوم منہم جو کسی قوم سے مشابہ اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے اسی لیے میں نے کہا کہ وہ ہندو میں ہندو والا کام کر رہا ہے جو بچیوں کو منحوس سمجھتا ہے وہ کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو شفاعت کے لیے جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اللہ نے ایک بیٹی دی دو بیٹی دی اللہ نے اس نے اس کی اچھی طریقے سے تربیت کی پرورش کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیار فرمایا قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح سے ہوں گے دونوں انگلیوں کو ملا کر یوں کر کے دکھا کر کہا تو جو بچیوں کو منحوس سمجھے بچی پیدا ہوتی ہے شور کا منہ بن جاتا ہے ساس کا منہ بن جاتا ہے کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے دن یہ اللہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اور یہ چیز اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے میں نے دیکھی ہے کہ Allam Alhafeez P H D ہیں ڈاکٹر ہیں آپ اندازہ کریں گے کہ مجھے پچھلے ہفتے پچھلے ہفتے ایک خاتون نے کہا کہ میرا میاں ڈاکٹر ہے بچی کی پیدا ہونا بیمار ہے اندازہ کر سکتے کس قدر جہالت ہے کیا کروں اس کی ڈاکٹری کو کہ جس کو اتنی بھی سمجھ میں نہیں آئی ڈاکٹر ہونے کے باوجود کہ بچوں کی پیدائش جو ہے تو خالص اللہ کا عمل ہے اللہ چاہے تو بیٹا دے اللہ چاہے تو بیٹی دے نہ چاہے تو نہ دے نرا ظلم ہی ظلم ہے بدترین ظلم اسی طرح سے کیلے کے درخت کو اور بیری کے درخت کو منحوس سمجھنا کہ جس گھر میں بیری کا درخت ہوتا ہے تو وہاں موتیں جلدی ہوتی ہیں اموات جلدی ہوتی ہیں یہ سب بھی شرک اور غلط ہے اسی طرح سے حمزات کا اور موکلات کا تصور یہ موکلات کا تصور نرا کا نرا ہمارا من گھڑت تصور ہے اللہ جل شاہ نے جو شریعت اپنے حبیب علیہ سات تسلیمات کی زبانی ہم تک پتلائی قرآن سنت اجماع کرام کا قیاس اشتہاد کہیں آپ پٹول کے دیکھ لیں آپ کو موکلات کا تصور ہی نہیں ملے گا صرف جنات کا تذکرہ قرآن میں ہے جنات کا وجود برحق ہے لیکن جنات کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جنات ہر شاہ کو پتا جنات کو کیسے پتا ہو سکتا ہے جنات میری طرح اور آپ کی طرح ایک مخلوق ہیں ایسی مخلوق ہیں جو اللہ نے بنائی جس طرح مجھے آپ کے بارے میں نہیں پتا اسی طرح ایک جن کو میرے بارے میں کچھ نہیں پتا وہ بھی اللہ کے مخلوق ہم نے جنات کا ہوا بنایا ہوا ہے ہوا بنانے کا مطلب کیا جنات اس میں کوئی شک نہیں کہ قید میں آ جاتے ہیں بالکل آتے ہیں لیکن جی میرے پر فلاں پہ بندش ہوئی ہوئی ہے عامل کے پاس چلے گئے جی عامل صاحب نے کہا جی تمہارے فلاں فلانے بندش کی ہوئی تھی جی، کس نے بندش کی ہوئی ہے اچھا میں موکلات سے پوچھ کے بتاتا ہوں اب وہ عامل صاحب موکلات سے پوچھ رہے ہیں جی آپ پہ جائیں وہ جو ہے نا آپ کی جو ساس ہے جو نند ہے اس نے کرایا ہے آپ کے اوپر جو آپ کا فلاں کاروباری ہے اس کا نام ہے اس نے کرایا ہوا ہے آدمی کہتا اچھا یار دیکھو اس نے مجھے عامل نے نا نام بھی بتا دیا میں اس کا نام نہیں بتایا تھا اس نے مجھے نام بھی بتا دیا یاد رکھیں شیطان دو آدمیوں کے درمیان لڑائی کرا کے بہت خوش ہوتا ہے شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ اس نے لڑائی کروانی ہے شیطان نے شیطان کے تو بہترین موقع ہے اور ایک نہیں کئی لوگ میرے پاس آئے کہ جی ہمارے دس سال ہو گئے میں یہاں پہ جگہ بیان کرنے کے لیے گیا بیان کے بعد ایک صاحب میرے پاس آئے کہا کہ دس سال ہو گئے میں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا کہ میں گناہ گار نہیں میں نے بیان میں صلاح رحمی پہ بات کی تھی تو وہ صاحب لگے کہ دس سال ہو گئے میں نے اپنے بھائی سے بات نہیں کی بھائی سے بات بند کی ہوئی ہے میں نے کہا جی کیوں کی ہوئی ہے خیر تو ہے کہا جی بات یہ ہے کہ اصل میں ہمارے گھر میں نہ لڑائی بہت ہوتی تھی میں نے پتہ کروایا عامل کے پاس گیا اس نے کہا کہ جی، جادو کیا ہوا کسی نے آپ کے اوپر تو میں نے اسے پوچھا کس نے اس نے کہا جی آپ کے بھائی نے آپ جادو کروایا ہے بس اس کے بعد سے اور اس کی بات بند یعنی ہے میں جی استغفار کر جی نام لیا تھا میں یعنی نے کہا جی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک عامل نے ایک جن کو قید کیا ہوا ہے اب وہ قید میں جس مرضی کا نام دے دے شیطان ہی جا کے اس کو کہے کہ بھائی تم جا کے فلاں بندے کا نام لے دو اس نے لے دیا وہ کوئی قرآن ہے کوئی وہی ہے کیسے اس کو پتہ چل گیا کیا اس کو عالم الغیب تھا وہ کہ اس کو پتہ چل گیا ہمارے ہاں تو اتنی جہالت ہے اس معاملے کے اندر کہ پچھلے دنوں اخبارات میں آیا کہ جی عامل نے بتایا کہ گھر میں چوری ہو گئی انہوں نے بلایا عامل نے لوٹے والا عمل کیا لوٹے والا عمل کیا یا دوسرے اس قسم کے عملیات ہوتے ہیں کئی کہ جی فلاں کو میں موکل کو اس پہ حاضر کرتا ہوں وہ بتائے گا کہ کس نے چوری کی ہے اسی طرح لڑکے پہ وہ حاضر شاضر کیا اس نے بتایا کہ جی فلاں نے چوری کیا مار مار کے اس کو بے ہوش کر دیا شریعت میں جو حدود ثابت کرنے کا طریقہ تھا صرف اور صرف وہی طریقہ ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں یہ صرف اٹکل پچو کی بات ہے اندازے کی بات ہے اس کی بنیاد پہ کسی کو چور سمجھنا اور چور سمجھ کے مارنا ظلم در ظلم ہے بلا دلیل بات ہے کوئی دلیل نہیں جادو ہوتا ہے میں نے کہا جادو برحق ہے نظر لگنا برحق ہے حدیث سے ثبوت ملتا ہے بری نظر کا حدیث سے ثبوت ملتا ہے لیکن اس کا علاج بھی تو حدیث سے ملتا ہے قرآن سے ملتا ہے سارے عامل برے نہیں ہوتے اچھے بھی ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں لیکن آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں اسی لیے جو عامل عالم نہ ہو اس کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے جو عامل عملیات کرتا ہے لیکن عالم نہیں ہے اس کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ جو عملیات کرتا ہوگا اور عالم نہیں ہوگا اس کا اپنا عقیدہ کیا ٹھیک رہا یا نہیں رہا ایک الگ سوال ہے موکلات کو پکارنا اور موکلات کو سمجھنا کہ وہ سب کچھ کر دیں گے اتنا ہی موکلات کا کرنا طاقتور ہوتا تو ساری دنیا کے عامل اکٹھے ہو جائیں اور موکلوں کو بھیج کے یہ بش کو کیوں نہیں مروا دیتے مسلمانوں بھی اتنا ظلم کر رہا ہے تو سارے موقع اکٹھے ہو کے ذرا یہ جو امریکہ ظلم کر رہا ہے جو فلانے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے یہ مروا کیوں نہیں دیتے اتنا ہی طاقتور ہے ان کے موکلات لا الہ الا اللہ جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہوتا ہے اللہ رب ربی اللہ شریک بھی کہ تعویذات کو ہم لوگ اتنا ہمارا اعتقاد عوام کا بنا ہوا ہے نا تعویذات کے اوپر کہ بس تعویذ ہے تو بس میں دنیا کا کامیاب ہوں تعویذ مجھے مل جائے تو میرا کاروبار بھی ٹھیک بھلے میں نہ نماز پڑھوں نہ میں کچھ اور کام کروں بس تعویذ چاہیے اور جب تک تعویذ ہے تو جی میں بچا ہوں تعویذ تو صرف ایک دعائی ہے تعویذ تو صرف ایک دعائی ہے جس طرح سے آپ کے سر میں درد ہو تو آپ دوائی کھاتے ہیں درد کے علاج کے لیے بالکل اسی طرح تعویذ صرف ایک دعا ہے جادو کو توڑنے کی ایک تدبیر ہے بس اللہ کا اذن ہوگا تو جادو سے ٹوٹ جائے گا اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو نہیں ٹوٹے گا تعویذ پہ بھروسہ کر لینا یہ تو غلط ہے بھروسہ صرف اور صرف اللہ پہ کرنا ہے جس طرح سے انسان دعائی کھائے بھروسہ اس کو اللہ پہ کرنا ہے کہ شفا اللہ نے دینی ہے بالکل اسی طرح سے اس کو بھروسہ صرف اور صرف اللہ پہ کرنا ہے جادو ہو گیا ہے صحیح عامل کے پاس جانا پڑ رہا ہے جائیں لیکن اعتقاد خالص اللہ پہ رکھے جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے یہ صرف اور صرف ایسا ہی ہے کہ جیسا ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اسے جا کے دعائی لیں بالکل اسی طرح عامل کی حیثیت ہے وہ صرف ڈاکٹر ہے بس ڈاکٹر کو ہم یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اس نے شفا کر دی اس نے ٹھیک کرنا ہے تو یہ تو ہم اس کو خدا بنا رہے ہیں اسی طرح سے عوام کے اندر جمعے کا دن اگر عید آ جائے تو جی بھاری ہوتی ہے بہت یہ بھی محض توہمات ہیں عید چاہے جمعے کے دن آئے چاہے کسی اور دن آئے اس سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دفعہ ایک جہاد کے موقع پہ مشرقین نے زہر کا پیالہ پیش کیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زہر بسم اللہ اللہ لا یضر معاسم شمس عز ولا فی السماء والسمیع العلیم تین دفعہ پڑھا اور وہ زہر کا پیالہ پی گئے اللہ کا اذن ہو تو زہر کے اندر اثر ہے اللہ کا اذن نہ ہو تو زہر کے اندر نہیں اثر ہے جادو اللہ کے نبی اکرم علیہ ساتھ تسلیمات پر بھی ہوا لیکن نظر صرف ہمیں ہمیشہ اللہ ہی پر رکھنی ہے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ ہی نے کرنا ہے جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ ہی سے ہونا ہے کسی شے میں کسی خاتون میں کسی وقت میں کسی جگہ میں کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے نحوست ہوتی ہے تو نماز چھوڑنے کی ہوتی ہے نحوست ہوتی ہے تو چوری کرنے کی ہوتی ہے نحوست ہوتی ہے تو جھوٹ بولنے کی ہوتی ہے نحوست گناہوں کی ہوتی ہے بے برکتی گناہوں کی ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے رزق میں بے برکتی آتی ہے کاروبار نہیں چلتا اگر کسی نے جادو کرا دیا تو یاد رکھیں وہ اللہ کی اذن کے تابع ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوں عامل کے پاس جانا ہے تو صحیح عامل کے پاس جائیں لیکن اپنی نظر خالص اللہ کی طرف رکھے کہ اللہ تو نہیں اس کو ٹھیک کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے وہ صرف اور صرف تو نہیں کرنا ہے وہ آخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے اپنے سب کو چکا لیجئے اور یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے اور میرے دل میں سما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 انبیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے کون مقبول ہے کون مقبول ہے کون مردود خود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پہ تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے بے خبر کیا خبر بے خبر کیا خبر تجھ کیا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں جہد سوا دوسرا کون ہے سبحان الله الحمد لله سبحان الله لله ولا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا أحد يا صمد لا يرجع لم يلد ولم يولد يا أحد يا واحد يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا اللہ اے پیارے اللہ اے پیارے اللہ اے پیارے اللہ اللہ تیرے آگے ہاتھ اٹھا کے میرے مولا ہم سے درخواست کرتے ہیں تیرے آگے جھولی پہ کے کے میرے مولا ہم نے بہت اتنا فرمانیاں کی ہے بہت گناہ کیے ہیں تجھے بہت ناراض کیا ہے چھپ کے گناہ کیے ظاہراً گناہ کیے گناہ کیے جن کو ہم جانتے ہیں جن کو نہیں جانتے اے میرے مولا ہم تمام گناہوں سے تیرے آگے پکی سچی توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اللہ ہمارے کو معاف فرما دیجئے اللہ اللہ تم سخیوں کا سخی ہے اللہ دنیا کسی سخی کے در پہ مانگے اللہ وہ بھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا اللہ تو تو سخیوں کا سخی ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے اے میرے مولا ہم میں سے کسی کی جولی کو بھی اللہ خالی ہاتھ واپس نہ لٹاؤ اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری ان خالی جھولیوں کو اللہ بھر دیجئے اللہ ہمارے خالی دامن کو بھر دیجئے اپنی اپنی رحمت سے اپنے فضل سے بھر دیجئے اللہ ہمارے دل کو اپنی شدید محبت سے بھر دیجئے اللہ خالص اپنی محبت سے بھر دیجئے اللہ ہمارے سیاہ دل سے اپنے غیر کو نکال دیجئے اللہ ہمارے سیاہ دل سے اپنے غیر کی محبت کو نکال دیجئے اللہ اس دل میں خالص اپنی شدید محبت بھر دیجئے اللہ ایسی محبت بھر دیجئے کہ ہم نماز پڑھیں ہم سجدہ کریں اللہ میں خالص اپنی خوش و خضور نماز نصیب فرما دے اللہ اس دن میں اللہ اپنے نام کی صدائیں اللہ میں سنا دے اللہ دل کی دھڑکنوں میں اللہ اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے اللہ اللہ اللہ کو ہمارے قلب میں جاری فرما دیجئے اللہ ہمارے آنگ آنگ میں اللہ اپنا ذکر جاری فرما دیجئے اللہ اپنی محبت ہمارے آنگ آنگ میں بھر دیجئے اللہ اپنے حبیب علیہ السلام تسلیمات کے شدید محبت نصیب فرما دیجئے اللہ پیارے آقا علیہ صلات و تسلیمات سے قرب نصیب فرما دیجئے یا اللہ یا اللہ پیارے آقا علیہ صلات و تسلیمات کی شفاعت میں سے ہمیں کسی ایک کو بھی معروم نہ کرنا اللہ ان کی شفاعت میں تو اللہ تک کیا لگائے بیٹھے ہیں اللہ میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ کرنا اللہ ہمارے تو ایسے کہ اللہ تو اللہ ہمارے تو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے کرتوت کیسے برے ہیں اللہ اللہ اللہ میں قیامت کے دن شفا سے محروم نہ فرمانا اللہ پیارے آقا علیہ السلام تسلیمات کے ہاتھ حوض کوثر سے محروم نہ فرمانا اللہ قیامت کے دن پیارے آقا علیہ السلام تسلیم آپ کے قدموں میں اللہ جگہ دے دینا اللہ آقا علیہ السلام تسلیم کی قدموں میں جگہ دے دینا اللہ آقا علیہ السلام تسلیم کی قدموں میں اللہ ارے آقا علیہ السلام تسلیم آپ کی آنکہ ہم سے ٹھنڈی برما دی اللہ تیرے حبیب نے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ہم سے ٹھنڈی پر مانا اللہ اللہ کے دن کے رسوائی سے بچا لیجئے اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لیجئے اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلتوں سے بچا لیجئے اللہ نعمت ملنے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے بچا لیجئے اللہ نعمت ملنے کے بعد نعمت کے مل چھن جانے سے بچا لیجئے عزتوں کے بعد ذلتوں سے بچا لیجئے اللہ اللہ جتنے بھی یہاں بیٹھے اللہ ہم سب کی اللہ کامل مغفرت مفرت فرما دیجئے اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے اللہ کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے اللہ کسی ایک کو بھی رد نہ فرمائیے یا اللہ اتنے آگے اللہ بچوں کے بھی ہاتھ اٹھے ہیں جوانوں کے بھی ہاتھ اٹھے ہیں اللہ تیری بندیوں کے بھی ہاتھ اٹھے اللہ رحم فرما دے اللہ رحم فرما دے تو ہے ہے میرے مولا تو تو رحمت کے بہانے ڈھونڈتا ہے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دیجئے اللہ ہماری زندگیوں میں اللہ اپنی طاقت کی طرف پھیر دیجئے اپنے دین کی طرف پھیر دیجئے ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ چاہتے ہیں آپ کے حبیب چاہتے ہیں اے اللہ ہم نے تو آپ کے علیہ سات السلام کو نہیں پہچانا ہم نے تو آپ کے حبیب علیہ السلام کی سنتوں کو بھی نہیں پہچانا اللہ ہماری بے وفائی کو معاف فرما دیجیے اللہ ہماری بے وفائیوں کو معاف کر دیجیے اللہ ہمیں علم دین نصیب فرمائیے علم کا نور نصیب فرمائیے اللہ قبولیت نصیب فرمائیے اللہ یا رحم الرحیمین یا اللہ جو اللہ ہمارے حلال رزق میں اللہ برکت نازل فرمائیے اللہ گھروں میں برکت نازل فرمائیے اللہ جادو ٹونے حاسدین اور اللہ بری نظر اور جو بھی برا چاہنے والا ہے اس کے شر سے اللہ تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے اللہ تو ہی بچانے والا ہے اللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائیے اللہ ہمارے جان مال کی حفاظت فرمائیے اولاد کی حفاظت فرمائیے یا اللہ جن کو آپ نے اللہ اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا اللہ ان کو نیک اور سال اولاد کی نعمت سے نواز دیجیے اللہ جن کو آپ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے نیک اور سالے بنا دیجیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے اللہ اس مدرسے کے ساتھ جو بھی اللہ تعاون کرنے والے ہیں احباب ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں اللہ برکت نازل فرمائیے اللہ ان کی زندگی میں خوشیوں کو اللہ بکھیر دیجیے اللہ ان سے اپنی راضی ہو جائیے اللہ ان کو قیامت کے دن اللہ اس کا بہترین بدلہ نصیب فرمائیے اللہ ان کے لیے اس کو بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجیے یا الرحمین یا اللہ اس مدرسے کی زمین کے لیے میرے مالک جو آپ نے اپنے فضل سے عطا کی محض محض اپنے کرم سے عطا کی یا اللہ اس کی ادائیگی کے لیے اللہ پیسوں کا اپنے فضل سے بندوبست فرما دیجئے یا اللہ اپنے فضل سے ان کی تعمیر کی میں سباب پیدا فرما دیجئے اللہ اس کو قبول بھی فرما لیجئے <coughs> اللہ اس زمین کے کہ اللہ اس مدرسے کو اللہ قبول بھی فرما لیجئے اللہ جن لوگوں نے اللہ اس میں جس طرح سے جو بھی تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیجئے اللہ اللہ جس مدرسے سے میں آنے والے محبت کرنے والے بیٹھنے والے آنے والے اللہ ہم سب کو اللہ اپنی نظر کرم سے اللہ نواز دیجئے اللہ کسی ایک محروم نہ فرمائیے اللہ اس مجلس میں جتنے بھی حاضرین ہیں اللہ سب کے دل میں جو بھی نیک اور جائز خواہشات اللہ سب کے قبول فرمائیے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا بن مانگے فرما دی جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے اللہ <clears throat> خاتمہ بال ایمان نصیب فرمائیے اللہ قبر کی سختی سے بچا لیجئے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیجئے یا اللہ قیامت کے دن اللہ سرات کی آزمائش سے اللہ اللہ اپنے فضل سے اللہ اپنے فضل سے اللہ احسان فرما دیجئے اللہ قیامت کے دن ہمیں اللہ ہمارے نور سے محروم نہ فرمانا اللہ نور سے محروم نہ فرمانا اللہ نور سے محروم نہ فرمانا اے اللہ ہم پر رحم فرما دینا اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجئے گا اے صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلا علی و اصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین